حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھہتر